ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دو بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی ایک کا نام تھا سلم اور ایک کا نام تھا مہاجر اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ تم دونوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں یہ فرمایا ہے کہ انی باعث نبی من بنی اسماعیل کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں من آمن بھی فقد تدا و رشد جو آدمی اس نبی کی اتباع کرے گا تو وہ ہدایت یافتہ بھی ہوگا اور وہ صحیح راستے پر بھی ہوگا رہنمائی اس کی صحیح ہوگی ومن کا فرا فہو و اور جو انکار کرے گا اس نبی کے راستے پر نہیں چلے گا اس نبی پر ایمان نہیں لائے گا تو اس پر اللہ کی طرف سے لانت ہوگی تو یہ تو رات میں لکھا ہوا ہے اور تم دونوں کو پتہ ہے تو لہٰذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اس مہو احمد اس کا نام احمد ہوگا جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا احمد اور محمد یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں تو ان میں سے ایک نے اسلام کو قبول کیا سلامہ نام کے جو صحابی تھے وہ تو مسلمان ہو گئے اور جو مہاجر تھے انہوں نے انکار کیا اس اس نے قبول نہیں کیا یہ اپنی یہودیت پر رہا تو جب یہ اپنی یہودیت پر رہا تو پھر یہ آیت نازل ہوگی اس شان نزول کے واقعے کو کشاف میں بھی ذکر کیا ہے جلالین میں بھی ذکر کیا ہے جمل میں کے جمل میں بھی ذکر کیا ہے اور جلالین کے محشین ساوی کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے اور روح المعانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے ان سب نے یہ تفصیل بیان کی ہے اور قصص القرآن میں ابن کثیر رحم اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے ومن يرغب عن ملت ابراہیم من صفیہ نفسہ ملت ابراہیمی سے جو آدمی اعراض کرے گا وہ یقیناً پاگل ہوگا یا تو وہ پاگل ہوگا اور یا وہ اپنے نفس کو ذلت میں پستیوں میں رسوائیوں میں گرائے گا کیوں اس لیے کہ کسی آدمی کے اچھے ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس فن کے لوگ اس کو کہہ دیں کہ یہ اچھا ہے مثال کے طور پر شیخ سعدی رحم اللہ نے گلستان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ کو سر کی حجامت کی ضرورت پیش آئی سر کے بعد ٹھیک کرنے کی ضرورت پیش آئی تو جب اس نے نائی کو بلوایا جو باربر تھا جب اس کو بلوایا مگر اس کے آتے آتے بادشاہ سو گیا جب بادشاہ سویا تو اس نے اتنی مہارت سے اس کے سر کے بال بنائے کہ اس کی نیند بھی خراب نہیں ہوئی اور نیند کی حالت میں اس نے سر کے بعد بھی ٹھیک کر دیا تو اسے بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بادشاہ نے اس کو کہا کہ آج سے ہم تم کو رئیس الحجامین کا لقب دیتے ہیں کہ تم نائیوں کے سردار ہو تو اس نائی نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن تو بادشاہ نے کہا کہ لیکن کا کیا مطلب کہنے لگا کہ لیکن کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے فن کو جانتے ہیں اگر وہ مجھے اپنا سردار مانے تو یہ خوشی کی بات ہے آپ تو میرے فن کو جانتے ہی نہیں آپ تو میرے فن کو جانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ میں ماہر ہوں یا نہیں آپ مجھے سردار کا خطاب دیں یا جو بھی لقب دیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والا پاگل اس لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے نبی تو نہیں بنے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے ایک نظم بنائی ہے نا کہ مجھے کوفے والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفے والو مسافر نہ سمجھو اے کوفے والو تم نے مجھے خطوط لکھ دیکھ کر بلایا ہے میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہو تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو نبی بنے یہ اپنی مرضی سے تو نہیں بنے انہوں نے جو مذہب اختیار کیا وہ اپنی مرضی سے تو اختیار نہیں کیا بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولاقدس طفی نہ ہو البتہ تحقیق بے شک ہم نے ان کو چن دیا اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو چننے والے تو ہم ہیں نبوت کے منصب کے لیے منتخب کرنے والے تو ہم ہیں تو جب ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کے مذہب کی اطاعت کرو تو اب جو آدمی ان کے مذہب پر نہیں رہے گا وہ تو اللہ کے مذہب پر نہیں رہے گا اس لیے کہ ابراہیم اپنی طرف تو دعوت دیتے نہیں وہ تو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنا کوئی ذاتی دین ان کا ہے نہیں جو دین ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اور اللہ کے احکام ہیں وہ جو بتلاتے ہیں لوگوں کو بس وہی ہے تو والا قدیث توفینہ ہو تو ان کو چننے والے ہم ہیں اچھا دنیا میں تو آپ نے چن دیا دنیا میں آپ نے ان کو پیغمبری بھی دے دی لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم ان کی اتباع تو کریں لیکن آخرت میں ہمیں کوئی اس کا اچھا رزلٹ نہ ملا طرح دنیا کی حکومتوں میں ہوتا ہے ایک آدمی کی حکومت ہوتی ہے لیکن جب اس کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ایسی ختم ہوتی ہے کہ اس نے جن لوگوں کو فائدہ پہنچائے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں ان پر بھی سارا نظر گرتا ہے آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے ملکوں میں تو اگر کسی کے ذہن میں یہ کھٹکا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو چلو دنیا میں تو اللہ نے منتخب کیا اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا اللہ نے ان کو ایک دین کا داعی بنایا کہ ایک ملت ایک دین اور ایک توحید کی طرف ان لوگوں کو بلائیں لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو ہم ان کی اتباع کریں لیکن آخرت میں ان کا انجام اچھا نہ ہو تو اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ وہ نہ ہو فل آخرت ایسی بات نہیں اللہ اور اس کے رسول کبھی بھی کچھی باتیں نہیں کرتے وہ جو بات کرتے ہیں وہ اٹل اور مضبوط ہوتی ہے اس میں معمولی سا معمولی رکھنا بھی وہ باقی نہیں رکھتے جس طرح دنیا میں ہم نے ان کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے اور بلکہ لوگوں کے لیے امام بنانے کا منصب ان کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے تو ہم نے ویسے نہیں کیا ہم جس کو امام بنائیں گے تو وہ جنت کی طرف جانے والے راستے کا امام بنائیں گے دو والے راستے کا امام ہم نہیں بنائیں گے وہ ابلیس کا کام ہے اس کے لیے دوسری جماعت ہے وہ ابلیس اور اس کے ماننے والے اور اس کے ہیں ہیں وہ الگ لوگ جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں اور وہ اپنا بڑا اگر کسی کو بناتے ہیں تو وہ دو ہی کے لیے بناتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ منصب نہیں تو دنیا میں بھی ان کو منتخب کرنے والے ہم ہیں لہٰذا جو یہودی ان کے مذہب پر نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سرے سے اسلام کو ہی پسند نہیں کرتا چاہے وہ اپنے منہ یا مٹھو کے طور پر وہ خود یہودیت کے اور یہودیت کو بطور مذہب کے پیش کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ میں اپنے مذہب پر ہوں اور یہ ایک دینی مذہب ہے لیکن اللہ اس کا انکار کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جو ملت ابراہیم پر نہیں وہ سرے سے مسلمان نہیں اور جو سرے سے مسلمان نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ صفیہ نفسا ایسا آدمی تو پاگل ہے اب یہودیوں کو یہ گویا کہ التظامی طور پر ملت اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے کیوں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل پر اور ان کے خاندان میں ہونے پر یہودی بھی فخر کرتے تھے وہ بنو اسرائیل ہیں وہ بنو اسرائیل ہیں اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام ہے اسماعیل ایک کا نام ہے اسحاق علیہ مسلط وسلام دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں تو حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یہ جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت یحییٰ ذکریہ علیہ السلام وہ سارے کے سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل دیتے تھے تو وہ یہودیوں کی نسل سے اکثر ہوتے تھے بنی اسرائیل کی نسل سے ہوتے تھے اور ایک پیغمبر صرف ایسے ہیں کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ پیغمبر بھی ایسے ہیں کہ جو آئے نہیں ہیں بلکہ مانگے گئے ہیں یہ بھی ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے ایک دفعہ کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف فرمائیے آپ کون ہیں فرمایا انا دعوت ابراہیم میں ابراہیم کی دعا ہوں دعا کا نتیجہ ہوں و بشارت و عیسیٰ اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں کہ انہوں نے میرے آنے کی خوشخبری دی ہے وہ مبشرم ممبار یا احمد اور التی امی اور میں ایک خواب ہوں کہ جو میری ماں نے دیکھا کہ میری پیدائش کے وقت انہوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ اللہ نے ان کو کسرا اور قیصر کے خزانے دکھائے تو مجھے گویا کہ بتلایا گیا کہ یہ ساری دنیا آپ کے تابع ہوگی اور آپ کی امت میں اور آپ کے دین میں آئے گی تو جی یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں تو چونکہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت تو نہیں کرتے تھے یہودی ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ ان وہ تو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن یہاں پر ان کو پاگل کہہ رہا ہے بیوقوف کہہ رہا ہے اور نقصان اٹھانے والا کہہ رہا ہے کیوں اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور اسلام کا انکار کرتے تھے صرف اس وجہ سے قرآن ان کی تردید کر رہا ہے اور گویا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کا اور آپ کی ملت کا انکار کرنا یہ بعین ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا انکار کرنا ہے اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ سب سے قریب ان کے کون سے لوگ ہیں ان نہ سے بھی ابراہیم سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے کون لوگ ہیں جو حقیقت ملت ابراہیمی پر ہیں تین قسم کے بندوں کا ذکر کیا ایک وہ لوگ جو براہ راست اس ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے دوسرے وحاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ قرآن نے بہت زیادہ عجیب و غریب ادب کا انداز اختیار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بھی اشارہ کیا ہے یا آپ کو مخاطب بنایا ہے تو نام لے کر کبھی بھی اللہ نے مخاطب نہیں بنایا نام ذکر کیا ہے لیکن جملہ خبریہ کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کچھ بتلانا مقصود ہو دوسروں کو مثلا ایک جگہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والذین آمنوا وصدوا عن الصالحات بما على محمد اب یہاں پر یہ بتلانا مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لانے والے کامیاب ہیں تو چونکہ یہ ایک خبر دینی مقصود تھی تو وہاں آپ کا نام ذکر کیا اسی طرح فرمایا محمد الرسول اللہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی خبر دینی تھی ماکار محمد الباء الرجاء الرجالکم ولا کے رسول اللہ وخاطب النبیین یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تین خبریں دینی تھیں ایک یہ کہ پالک بیٹے کا کوئی اعتبار نہیں لہذا آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تیسرا یہ کہ صرف رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتلایا کہ وہ مبشر رسول یا بعد بادش احمد میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کے بارے میں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے اب یہاں پر سب کے بارے میں خبر جملہ خبریہ کے طور پر تو آپ کا نام ذکر کیا لیکن جہاں اللہ نے آپ سے بات کی ہے تو بات کرتے وقت کبھی یا محمد یا احمد نہیں کا یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمین یا ایوہ المدثر یا سین نام ذکر نہیں کیا بلکہ صفات سے ذکر کیا نبی کا نام دے کر پکارا آپ کو رسول کا نام دے کر پکارا اگر آپ نے چادر اوڑھ دی تو مزمل اور مدثر کہہ کر پکارا لیکن نام دے کر آپ کو کبھی بھی مخاطب نہیں کیا تو جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نام سے نہیں پکارتے تو کیا خیال ہے ہم جو یہ چیختے چلاتے ہیں یا محمد اس کا کیا حال ہوگا یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے اتنی بڑی بے ادبی اتنی بڑی بے ادبی ہم کریں اور ہم پھر بھی عاشق رسول ہوں اور جو اس بے ادبی سے بچیں وہ گستاخ رسول ہوں یہ کون سے انصاف کا ترازو ہے اگر یہ بندر بانٹ نہیں تو بندر بانٹ اور کیا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت تو خیر تو چونکہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کا وہ انکار کر رہے تھے تو اس وجہ سے قرآن نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے بلکہ یہ ملت ابراہیمی کا انکار کرتے ہیں اور یہاں پر ان کو پاگل کہا اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انکار کی کوئی وجہ نہیں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے آتے تب بھی کوئی بات تھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے آتے تب بھی کوئی بات تھی لیکن جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے منتخب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ہم نے منتخب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ہم نے منتخب کیا ہے بلکہ ایک موقع پر حدیث یہ ترمیزی وغیرہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا یعنی جگری دوست تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن اسلام کی اخوت اور اسلام کا بھائی چارہ کافی ہے اور چونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں یعنی اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے اس لیے میں کسی اور کو خلیل بنا نہیں سکتا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا قرآن میں اس کا ذکر ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا اس کا ذکر حدیث میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا خلیل ہوں تو اللہ نے ان کو خلیل بنایا ان کو رسول بنایا ان کو نبی بنایا اور بہت ساری فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو ان کا انکار کرنا در حقیقت ان کا انکار نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا انکار ہے اس لیے کہ کہ کہ قرآن میں اللہ نے یہاں پر کہہ دیا وحاد النبی ابراہیم علیہ السلام کے قریبی اور اصل جان نشین اور اصل وارث تو وہی لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست ان کا اتباع کیا اور یہ نبی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اس نبی پر ایمان لائے اس لیے کہ ان سب کا عقیدہ اور ان کی بنیادی جو اسلام کے بارے میں ان کے نظریات ہیں وہ ایک ہیں جو اس سے ہٹے گا جتنا ہٹتا جائے گا تو اتنا ملت ابراہیمی سے دور ہوتا جائے گا ابراہیم علیہ السلام یہ کون ہیں قرآن میں ان کے بہت زیادہ واقعات آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور دوسری امتوں میں بنیادی فرق جو رکھا گیا ہے کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے تو یہی ملت ابراہیمی کو اس کا ترازو بنایا گیا ہے کہ جو ملت ابراہیم پر ہے وہ کامیاب ہے اور جو اس پر نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے ان کا نام تو تھا ابراہیم علیہ صلاح والسلام ان کے والد کے دو نام بتلائے جاتے ہیں ایک تعارف اور ایک آذر قرآن نے آذر نام ذکر کیا ہے لیکن اہل کتاب کے جتنے بھی وہ تاریخ لکھنے والے ہیں ہسٹری لکھنے والے ہیں وہ تعارف نام ذکر کرتے ہیں تو بعض مفسرین نے اس میں تدبیق اس طرح دی ہے کہ ایک نام ہے اور ایک صفت ہے آذر اور تعارف ان میں سے ایک نام ہے ان کے والد کا اور ایک اس کی صفت ہے یہ دنیا میں ٹوٹل ڈھائی سو سال رہے ہیں یعنی ان کی زندگی ڈھائی سو سال تھی پھر یہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا ان کی پیدائش ہوئی ہے بابل شہر میں بابل شہر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وہیں پر یہ جوان ہوئے ہیں بابل اور دمشق اور حران یہ تین شہر ایسے تھے کہ یہاں کے لوگ سات ستاروں کی عبادت کرتے تھے سات سیارے جو ہیں نا سوا سیارہ جن کو ہم کہہ رہے ہیں سات سیارے ستارے چاند سورج مریخ زہرہ مشتری زحل عطارت وغیرہ وغیرہ تو یہ ان کی عبادت کرتے تھے ان تینوں شہروں کے لوگ اس طرح کے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی جوانی جو ان کو ملی ہے اور ان کا بچپن جو گزرا ہے وہ اسی شرک کے ماحول میں گزرا ہے اور ان کے والد نہ صرف یہ کہ مشرق تھے بلکہ وہ بت بنا بنا کر فروغ بھی کرتے تھے یہ ان کا بزنس بھی تھا جی ان کا بزنس بھی تھا شروع میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو تین طرح کے دشمنوں سے واسطہ پڑا اور تین طرح کے دشمنوں کے ساتھ ان کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ قرآن نے بیان کی سب سے پہلے اپنے وادر سے ان کو بحث کرنی پڑی اپنے وادر کو شرک سے ہٹانا چاہا اور اتنے پیارے انداز میں وادر کو مخاطب کر کے یا ولا ولا کا شیعہ اے میرے ابا آپ کس کی عبارت کرتے ہیں ولا ولا ولا یسما یغنیان کا شیعہ نہ تو وہ سن سکتا ہے جس بت کو آپ پکارتے ہیں وہ بت سن بھی نہیں سکتا لا وہ دیکھ بھی نہیں سکتا ولا یغنیان کا شیعہ اور وہ آپ کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتا یا ابتی راہتا ابود شیطان اے میرے پیارے ابا شیطان کی بات نہ سنیے اس کی عبارت نہ کیجیے ان شیطان کا نظر رحمٰن عوسیہ شیطان تو رحمان کا یعنی اللہ کا نافرمان گزرا ہے شیطان تو اللہ کا نافرمان گزرا اس کی بات نہ سنی اور میری بات سنیے تو میں آپ کو سرات مستقیم پر لے جاؤں گا اب اتنا پیارا انداز جب انہوں نے اختیار کیا تو آگے سے جواب میں باپ نے کہا کہ انت عن آلہتی یا ابراہیم وحجرنی اے ابراہیم میرے مذہب کو چھوڑ رہا اس سے بغاوت کر رہے ہو اس سے سرکشی کر رہے ہو اگر ایسے کیا میں تجھے رجم کر دوں گا میں تجھے ختم کر دوں گا تو زندہ ہی نہیں رہ سکے گا جب تو زندہ ہی نہیں رہ سکے گا میں تجھے ختم کر دوں گا اور مجھے تم پر غصہ ہے لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ جنی مدیہ ایک لمبے زمانے تک میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ بیٹے کا انداز کیا ہے باپ کا انداز کیا ہے ابھی گھر میں مناظرہ ہو رہا ہے باپ اور بیٹے کا بیٹا کتنی محبت سے اور کتنی فکر سے باپ کو بلا رہا ہے اور باپ کس فرعونیت کے ذہن سے جواب دے رہا ہے پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بابل دمشق اور حران یہ تینوں شہروں میں لوگ یہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے تو پہلے تو ابراہیم علیہ السلام پر اس کی حقیقت کھول دی گئی ذینوریہو ملکوت سماوات تاکہ اللہ ان کو آسمان اور زمین کی ملکیتیں دکھا دے اللہ تبارک و تعالی نے ذینوریہو من آیاتنا تاکہ ہم ان کو نشانیاں بتا دیں اور آسمان و زمین کی ملکیتیں ان کو دکھا دے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت ان پر منکشف کر دی اب شام کا وقت ہے اور یہ در حقیقت ان ستاروں کی عبادت کرنے والوں سے مناظرہ ہے لیکن عملی اور پریکٹیکلی انداز سے شام کا وقت ہے موسم صاف ہے ستارہ نظر آیا تو کہنا تھا کہ حاضہ ربی شاید میرا رب یہی ہوگا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ستارہ تو غائب ہو گیا جب چاند نظر آیا تو ستارہ گم تو کہا کہ لا احب العافظین جو غروب ہونے والا ہو میں اس کو تو پسند نہیں کرتا پھر اس کے بعد چاند نظر آیا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہوگا چاند نظر آیا پورے آب و تاب کے ساتھ ہے اور پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے منور کر رہا ہے تو کہا کہ شاید میرا خدا یہ ہوگا لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں تو یہ بھی نہیں مانتا علم من القوم الظالمين اگر میں چاند کے پیچھے پڑ گیا اس کا مطلب ہے کہ میں گمراہ ہو گیا اس سے کہ تو غروب ہو گیا میں تو گمراہ ہو جاؤں گا پھر اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اچھا جب دن کا وقت آیا تو چاند بھی غارب ستارہ بھی غروب ہو گیا اب جب دن کے وقت سورج نکلا تو چاند بھی گم ہو گیا اب کچھ نظر نہیں آ رہا اب سورج ہی ہے جو پورے آب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور کوئی اس کی طرف کی بنا کر دیکھ بھی نہیں سکتا اور پورے روب کے ساتھ ہے اور اپنے جاہو جلال کے ساتھ ہے تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں حضا ربی حضا اکبر یہ کچھ بڑا لگتا ہے شاید یہی میرا خدا ہوگا لیکن جب شام کا وقت آئے تو سورج بھی غائب اب یہ اللہ ان کو حقیقتیں دکھا رہا ہے اور ان کے واسطے سے ان کی قوم کو یہ باتیں سمجھا رہا ہے اب جب شام کا وقت آئے تو سورج بھی غائب پہلے پیلا پڑ گیا اور پھر ڈوب گیا ختم ہو گیا تو کہنے لگے یا قومی انی بری امی تو اے میری قوم جی، ان بتوں کی تم عبارت کرتے ہو اس چاند کی اس ستارے کی اس سورج کی جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے کا اعلان کرتا ہوں میں اس خدائی میں اور اس عبارت میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں تو قوم کے ساتھ بھی مناظرہ اور اس انداز سے پھر قوم ستاروں کو تو پوچھتی تھی لیکن انہوں نے بت بھی بنائے ہوئے تھے انہوں نے بدھ بھی بنائے ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو ایسا موقع تلاش کر رہے تھے کہ اس قوم کو سمجھا دیں کہ یہ بدھ جو ہے یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے یہ بدھ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں تو اب ایک موقع پر اتفاقاً عرس اور میلے کا کوئی موقع تھا عرص کا نام ویسے میرے زمانے سے نکل کیا کریں سب ایک ہی ہیں ان کا کوئی میلہ تھا خوشی کا دن تھا تو عرس میں بھی تو خوشی ہوتی ہے نا کیا کریں ورنہ مرنے والے پر تو غم منایا جاتا ہے وہاں جا کر قوالیاں تو نہیں گائی جاتی وہاں خوشیاں تو نہیں منائی جاتی وہاں ڈانس تو نہیں کیے جاتے وہاں چرس تو نہیں پی جاتی وہاں زینا اور بدکاریاں تو نہیں کی جاتی سارے زندگی کے حرام کام ہم جا کر وہی قبرستانوں پر کرتے ہیں ان مردوں کو اس سے کیا ثواب پہنچے گا خدا ہی جائے تو ان کا کوئی میلے کا دن آ گیا کوئی خوشی کا دن آ گیا کہا کہ ابراہیم آپ ہمارے ساتھ چلیں گے فنظر نظرا نظر تنفی فقال انی ثقیم ستاروں کی طرف ایسے نظر اٹھا کے دیکھا وہ لوگ تو ستاروں کو خدا مانتے تھے ان کا ذہن تو اس طرف گیا یہ کہنے لگے طبیعت کچھ ناساز ہے سقیم بیمار کو نہیں کہتے سقیم بیماری ہو تب بھی اس کو سقیم کہتے ہیں اور ویسے طبیعت کسی کام کو نہ چاہے اس کو بھی سقیم کہتے ہیں تو کہنے لگے انی سقیم میری طبیعت کچھ ناساز ہے دل چاہتا نہیں ہے آپ لوگ چلے جائیں وہ سمجھا کہ یہ بیمار ہے وہ تو چلے گئے اور جب وہ چلے گئے تو یہ آئے اور کلہاڑا لے کر جتنے تھے کسی کا ہاتھ توڑا کسی کا پیر توڑا کسی کی ناک توڑی کسی کی آنکھیں پھوڑ دی کسی کا سر کاٹا اور جو بڑے بر صاحب تھے اس کو ایسے رہنے دیا اور کلاڑا جا کر اس کے کندھے پر لٹکا دیا اب وہ لوگ آئے جب میلے سے واپس آئے اور خانے کی طرف گئے تو دیکھا کہ بتوں کی تو یہ حالت بنی ہوئی ہے تو پریشان اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی موقع کا انتظار تھا کہ یہ لوگوں کو جمع کریں گے اور اس میں مجھ سے بحث کریں گے اور وہ چاہتے تھے کہ اس طرح ہو تو ایسے ہی ہوا وہ لوگ جمع ہو گئے اور آ کر کہا کہ ابراہیم یہ تم نے کیا کیا تو کہنا تھا کہ یہ بڑے کے پاس کلاڑا ہے نا اس سے پوچھو شاید اسی نے کیا ہو بل فعال ہو شاید اس نے کیا ہو کلاڑا بھی اسی کے پاس ہے تو کہنے لگے کہ ذاقات عالم تما اولائی انتقیون تو اللہ نے ان سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان سے کہہ دوارا تھا تو کہنے لگا کہ یہ تو بول نہیں سکتے تو کہنے لگا عجیب بات ہے جو خدا تمہارے بول نہیں سکتے وہ تمہارے کام کیا آئیں گے پھر وہاں پر انہوں نے کہا کہ اتعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون یہی تو ان کو موقع چاہیے تھا کہنے لگے جو سن نہیں سکتے جو دیکھ نہیں سکتے جو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر ایسی بے جان مورتیوں کی تم عبادت کرتے ہو تو تم پر بھی تو اور تمہارے ان خداؤں پر بھی تو یہی ان کو سمجھانا تھا اب انہوں نے کہا اور یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی باطل ہارنے پر آتا ہے لفظوں کی جنگ میں دلائل کی دنیا میں تو وہ جھگڑے پر آتا ہے باطل یہ شروع سے اس کی حالت ہے کہ جب وہ ہارنے پر آتا ہے دلائل کی دنیا میں دلائل میں وہ بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اگلا کام کیا ہوتا ہے گالیاں دینا اور جھگڑا کرنا دنگا فساد کر کے اس معاملے کو ڈسمس کر دینا تو وہ یہی کرتا ہے یہ اس کی عادت ہوتی ہے تو وہاں پر بھی پھر یہی ہوا کہ اچھا اس نے ہمارے بھتوں کے ساتھ یہ کیا ہم اس کو ایسی سزا دیں گے کہ اس کو آگ میں ڈالیں گے اور آگ میں ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رسوا کریں اللہ فرماتے ہیں کہ فجالنا ہوم الاخسرین بجائے اس کے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو رسوا کرتے ان کو نقصان پہنچاتے ہم نے ان کو رسوائی والا بنا دیا اور ان کا مقصد اس سے یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ذلیل کر دیں پس کر دیں تو قرآن میں اللہ نے کہا فجالنا ہم الاسفلین ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تو عزتوں سے نوازا اور ان لوگوں کو ہم نے ذلتوں سے نوازا ان کو ہم نے ذلیل کر دیا پس کر دیا اس میں بھی کامیاب ہو گئے تو وادر سے ان کو بحث کرنی پڑی پھر اپنی قوم سے اس طرح بحث کرنی پڑی اور جب آگ سے باہر نکلے تو اپنے بادشاہ سے بحث کرنی پڑی جس کا نام نمرود ہے آگ سے جب باہر نکلے ہیں تو پھر بادشاہ سے بحث کرنی پڑی ہے حاج ابراہیم فی ربی بادشاہ کے دربار میں پہنچے ابراہیم علیہ السلام اور کہا بادشاہ نے کہا کہ تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے تو کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کیا مشکل ہے اب جس آدمی کے لیے پھانسی کا آرڈر تھا اس کے کسی جرم کی وجہ سے اس کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تو مور سے بچ گیا اور جس کو رہا کرنے کا حکم تھا بغیر کسی جرم کے وہ بنتا اس کو پھانسی دے دی تو کہا کہ دیکھو یہ موت اور زندگی تو میں بھی دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ پاگل ہے عقل اس میں ہے نہیں ادھر جاہد وادی بات نہیں کرتا ہے تو کہنے لگا کہ رب کون سی آیت ہے علم تر الذي حاج عید اللہ خواج ربي خال ابراہیم ربی قال ومیت خالی ويميت المغرب ابراہیم الذي فن اللہ لا يهدي القوم الظالمين سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف ہے اس کے ساتھ منطق لڑانی پڑے گی لوگوں کو تو منطق اچھی نہیں لگتی لیکن منطق بڑے کام آتی ہے تو وہاں پر بھی منطق ہی کام آئی کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو میرا رب جو ہے وہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تم ذرا مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دو وہاں تو تم نے جان چھوڑا دی بہانہ بنا کر تو چلو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دو یہ تو دکھا دو فبو ہی کفر تو کافر تو کا بکا رہ گیا حیران رہ گیا کہ یہ کیا مصیبت آ گی اور یہ اس لیے ہوا کہ واللہ اللہ قوم کہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا یہ جی، سارے مناظرے ہوئے ان سارے حادار سے ابراہیم علیہ السلام گزرے اور جب ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد پھر مزید امتحان شروع ہو گئے اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو جا کر چٹیل میدان میں چھوڑ دو اس زمین کو چھوڑ دو یہاں سے شام کی طرف ہجرت کر دو پھر وہاں سے حکم ہوا کہ اب جا کر چٹیل میدان میں یعنی مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ دو اب وہ امتحان شروع ہو گئے پھر جب بچہ بڑا ہو گیا جوان یعنی لڑکا ہو گیا جوانی کی عمر تک پہنچ گیا تو پھر حکم ہوا کہ اب اس کو ذبح کر دو اللہ اکبر پھر اس طرح کے امتحان شروع ہو گئے ان سارے امتحانوں سے جب ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں کامیاب ہوئے ہیں تو پھر بعد میں اللہ نے ان کو کہا ہے کہ انی جاد ناسی امام میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا مختصر پس منظر چونکہ ان کے واقعات کثرت سے آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے تو میں نے چاہا کہ یہ بھی سامنے رہے تو پھر یہ ترتیب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اب ساتویں پارے میں جب وہ ستارے کو چاند کو سورج کو دیکھ کر وہ جو تبصرہ کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں آیا کہ وہ تبصرہ انہوں نے کیوں کیا اسی طرح اپنے باپ کے ساتھ جو ان کی بحث ہوئی ہے تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے قوم کے ساتھ جو بحث ہوئی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے جب پورا پس منظر آدمی کے سامنے ہو وہ حالات آدمی کے سامنے ہو تو پھر انسان اس ماحول میں کہی ہوئی بات کو سمجھ جاتا ہے ورنہ اس کے بغیر سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو پچھلے دو درس جو ہوئے تھے وہ تو تصوف کے بارے میں تھے اور تقریباً ضرورت کی باتیں ساری آ گئی تھیں تقریباً کوئی بات تو رہی نہیں اور اس میں یہ بھی آ گیا تھا کہ عارف کس کو کہتا ہے ہمارے ہاں دو تین اصلاحات اور مشہور ہیں میں ذرا ان کا مختصر سا تعارف بھی کرا دوں ایک اصطلاح ہے ابدال کا ہمارے داروں میں ایک طالب علم ہے ان کا نام ابدال ہے تو میں مذاق میں ان سے کہتا ہوں کہ ابدال کل گوشت لیکن یہ مذاق میں پیار سے کہہ دیتا ہوں ان کو چونکہ پڑھتے ہیں ہمارے پاس تو ابدال ابدال کا لفظ جو ہے یہ حدیث میں بھی آیا ہے اور غالب الترمیزی میں وہ حدیث موجود ہے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں کہ جب وہ آخری زمانے میں آئیں گے رہائش تو ان کی مدینہ میں ہوگی لیکن جب یہ خروج دجال وغیرہ کے واقعات اس طرح کے ہوں گے تو وہ پریشان ہو کر مکہ مکرمہ میں چلے جائیں گے اس ڈر سے کہ لوگ کہیں مجھے اپنا امیر نہ بنا لیں تو وہاں شام کے ابدال ان کو پہچانیں گے یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے شام کے ابدال ان کو پہچان گئے تو ابدال ہے کیا چیز تو کچھ اصطلاحات تو صوفیہ کی ہیں لیکن اس کا جو سب سے اچھا مطلب بیان کیا ہے وہ علامہ ذہبی رحم اللہ نے سیر اعلام عالم میں بیان کیا ہے یحییٰ ابن صغیر القطان رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں امام بخاری وغیرہ ان سب کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے معائنہ شاگردوں میں سے ہیں اور اتنے بڑے محدث ہیں کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر وہ کسی کو کمزور کہیں تو تم ان کو کمزور نہ سمجھو اس لیے کہ وہ اس میں بہت زیادہ متشدد تو جو آدمی معمودی بار سے دوسرے کو کمزور کہہ رہے تھا کہہ ہے کہ اس پر اعتبار نہیں اس کا اپنا کتنا بڑا مقام ہو تو یہ ابن سعیر القطان رحم اللہ کے حالات جب انہوں نے بیان کیے ہیں تو بیان کرتے کرتے جذبات میں کہتے ہیں کہ بعض محدثین نے یہ کہا کہ اس امت میں اگر کوئی ابدال ہو تو وہ یحییٰ ہو سکتے یہ تو کہا کہ یہ ابدال ہو سکتے ہیں پھر آگے مطلب بیان کیا کہ ابدال ہے کیا تو فرمایا کہ ابدال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے کامل عقیدے کا ہو اور اتباع سنت میں مکمل سنت نبی پر ہو اور احکام شریعہ کا پابند ہو گناہوں سے بچنے والا ہو تو جو آدمی اس میں جتنی زیادہ ترقی کرتا جائے گا اتنا بڑا اس کو مقام ملتا جائے گا اسی کو کہتے ہیں سیدھا سلام ایک ہے قطب ایک ہے غوث غوث اعظم دستگیر ہم نے تو غوث وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا اس کا آسان سا مطلب مجدد الفسانی رحم اللہ نے مکتوبات میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی اصلاح کا کام لینا ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں قطب ارشاد ایک کو کہتے ہیں قطب مداری صوفیہ کی اصلاحات ہیں قطب ارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو احکام شرعیہ کی طرف راغب کرنا لوگوں کو احکام شریعہ کی طرف راغب کرنا وہ خود بھی صحیح العقیدہ ہوتا ہے عقیدہ اس کا کامل ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی صحیح عقیدہ کی دعوت دیتا ہے وہ خود بھی متبع سنت ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اتباع سنت کی دعوت دیتا ہے وہ خود بھی متبع شریعت ہوتا ہے دوسروں کو بھی شریعت کی اتباع کی دعوت دیتا ہے یہ ہے قطب ارشاد اور ایک ہے قطب مداح کہ اس کے دل میں اللہ ہی جذبات ڈال دیتے ہیں کہ مثلا کوئی بیمار ہے جا کر اس کی مدد کر دی کوئی آدمی کمزور ہے جا کر اس کی مدد کر دی کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے جا کر اس کی مدد کر دی سوشل کام جس یعنی اس زمانے میں اور اس اصطلاح میں ہم اس کو سوشل کام کہہ سکتے ہیں اس کو سوشل ورکر کہہ سکتے ہیں اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو قطب مدار کہتے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس میں یعنی ہوتا ہے کہ بعض آدمی کے دل میں اللہ عبادت کی محبت ڈال دیتا ہے وہ عبادت کرتے ہیں بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ تلاوت کی محبت ڈالتا ہے وہ دن رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں بعض کے دلوں میں اللہ ذکر کی محبت بعض کے دلوں میں درود کی محبت بعض کے دلوں میں بعض اور نصیحت کی محبت ڈال دیتا ہے تو جس کے دل میں اللہ نے جو جس کام کا جس جائز اور شرعی کام کی محبت ڈالی ہے تو اللہ نے اس سے وہ کام لینا ہے تو اسی طرح جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے تکوینی کاموں کی محبت ڈالی ہے تو اللہ ان سے وہ کام لے رہا ہے تو اس کو خود مدار کہتے ہیں اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ شریعت و میں فرماتے ہیں کہ یہ قطب ارشاد جو ہے اسی کو غوث بھی کہتے ہیں یعنی یہ یہ صوفیہ کا کہ اسی کو غوث بھی کہتے ہیں تو یہ کوئی ایسی ایسا معمہ نہیں ہے یا کوئی ایسا حیولہ نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہ سکیں یا جو ہمارے تصور سے باہر ہو صوفیہ کی اصطلاحات البتہ یہاں پر بعض اوقات ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ اصطلاحات تو صحابہ کے دور میں نہیں تھی یہ ایک اعتراض ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بھی لیکن اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اصطلاحات بے شک صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی لیکن کیا یہ کام تھے یا نہیں اگر کام تھے صحابہ کے زمانے میں بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھے لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے تو نام انہوں نے نہیں دیا بغیر نام کے کام کیے تب بھی وہ کام ہوئے بعد میں اگر کسی نے نام لے کر کام کیے تو کام تب بھی ہوئے تو اگر کام پہلے تھے اور بعد میں بھی وہی کام ہوئے یہ کوئی اور کی بات نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اصطلاحات زمانے کے لحاظ سے بدل جایا کرتی ہے یہ فقہ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ فقہا کی سات قسمیں ہیں سات طبقے ہیں ان کے مشتحد مطلق ہے مشتحد منتصب ہے مشتحد المسائل ہے اصحاب تخریج ہیں اصحاب ترجیح ہیں اصحاب تمجیز ہیں مقلدین ہیں اب یہ جو طبقات ہم بیان کرتے ہیں پھر محدثی میں ہم طبقات بیان کرتے ہیں کہ یہ حجہ ہے یہ ثقہ ہے یہ سبد ہے یہ حافظ الحدیث ہے یہ محدث ہے یہ جس کا مصنف ہے یہ اس کی جو کتاب ہے اس کو مصنف کہا جائے گا اس کی کتاب کو سنن کہا جائے گا وغیرہ اب یہ جو یہ صاحب سنن ہے یہ صاحب صحیح ہے یہ صاحب مصنف ہے اب یہ جو قسمیں ہم نے بیان کی ہیں یہ بھی تو اس وقت نہیں تو کام تو تھے نام نہیں تھے بعد میں نام بھی ہو گئے اس لیے کہ حافظ کمزور ہو گئے اور ان کی پہچان مشکل ہو گئی تو جس طرح یہ اعتراض پر اور محدثین پر اور مفسرین پر نہیں ہو سکتا اسی طرح صوفیہ پر بھی نہیں ہو سکتا اور جس طرح ان کے کام پہلے بھی پائے جاتے تھے اور بعد میں بھی پائے جاتے ہیں اسی طرح صوفیہ کے یہ کام بھی نفس کام پہلے بھی پائے جاتے تھے اور بعد میں بھی پائے جاتے ہیں جی مختصر سا اس کا جواب اب اگر کسی کے ذہن میں کچھ ہو تو پوچھ سکتے ہاتھ اٹھانا تو ثابت نہیں ہے اور دعا ثابت ہے اور دعا حدیث سے ثابت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ ایمان اے ہمارے اللہ اے میرے اللہ اس کو ہمارے لیے برکت والا اور ایمان والا چاند بنا یعنی اس کے ساتھ اس کو ہم پر طلوع فرما والایمان اور ہم اس یہ کیا وہ سلامتی والاسلام جی ہے نا سلامتی والا اور اسلام والا بنا وہ توفیقی دماغ تو خب و اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے اس چاند کو ایسے اعمال کے ساتھ ہم پر طلوع فرما کہ جس میں آپ کی طرف سے ہمیں توفیق مل جائے ایسے کاموں کی کہ جن کاموں سے آپ محبت بھی رکھتے ہیں اور آپ راضی بھی ہوتے ہیں اور پھر شان کو مخاطب کر کے آدمی جن میں کہ ربی و رب اللہ میرا ربی اللہ ہے اور تیرا ربی اللہ ہے تو بھی اسی کا محتاج ہے میں بھی اسی کا محتاج ہوں اور یہ پھر توحید کی طرف دعوت اب چونکہ چاند طلوع ہو رہا ہے اور آدمی دعا کر رہا ہے اور دعا بھی اتنی قیمتی کر رہا ہے کہ امن اور ایمان سلامتی اور اسلام اور توفیق جماعت و طرزہ اور چاند کو دیکھ کر یہ دعا کر رہا ہے تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آیا کہ چاند بھی کچھ کر کر سکتا سکتا ہے ہے چاند بھی کچھ تو آخر میں یہ پیارا جملہ کے دبا دیا کہ رب بھی کر دیا اے چاند تو کچھ نہیں کر سکتا تیرا ربی اللہ ہے میرا ربی اللہ ہے تو بھی اسی کا مختار اللہ اور محمد بغیر یا کہ یہ تو ٹھیک ہے اللہ ہمارا اللہ ہے اور محمد ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یا کا لفظ جو عموماً ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے تو یہ کسی کو پکارنے کے لیے اس کو حاضر ناظر سمجھ کر استعمال ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے اور اگر اس طرح کا بورڈ ہو تو آدمی اس کو ضائع کر دے سامنے یا کو مٹا دے یا محمد سے یا کو مٹا دے بس ہاں، باقی ٹھیک تو یہ جتنی بھی قرآن کی کتابیں ہیں اور ہیں ہیں بچے جب پھاڑ دیتے تو ان کے بارے میں تین چار طریقے بتلائے جاتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سمندر یا دریا میں ان کو بہا دیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی قبر وغیرہ کا حصہ لے کر اس میں ان کو دفن کیا جائے اور اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ کسی جگہ ان کو جلا کر ان کی راکوں کی سائڈ پر یا پانی بہا دیا جائے یا دفن کیا جائے تو بظاہر تو بے ادب ہی ہے اور ریسائکل کر کے خدا جانے وہ کس چیز میں استعمال کریں گے اگر یہ یقین ہو کہ دوبارہ قرآن وغیرہ میں ہی استعمال کریں گے پھر تو بظاہر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر اس طرح نہ ہو تو پھر بچے تو یعنی ہو یہ جی شروع میں جب میں بلک بن آئے ویدیرنج میں ایک جگہ تھا وہاں ایک بن پڑا ہوتا تھا اور اس پر لکھا ہوتا تھا کہ پھٹے ہوئے اوراق قرآن کے یہاں ڈال دو لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہا وہ ختم کر دیا رمضان سے پہلے نا انہوں نے ایسا ایک دن رکھا تھا کہ جس دن کو میں بھی جسی کے پاس قرآن سے کو ساتھ میں گئے بیس پاؤنڈ دینا پڑ گیا وہ قبرستان میں انہوں نے کوئی جگہ خریدی وہ ہاں، بس یہ ہو تو زیادہ بہتر ہے اس طرح ہونا چاہیے سوچ آپ کی اچھی ہے اپنے ایک دو ساتھی بنا لیں تو یہاں بھی شروع ہو سکتا ہے کوئی جی، میں مگر ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے اگر کچھ کچھ پاؤنڈ ہو یا دو چار پاؤنڈ آدمی اور دوسری کسی کی بزنس بھی بن سکتی ہے تو وہ کر کے وہ جیسے ایکسپورٹ پورا بکس کنٹینر کر دے شادی ہو گئی تھے بولے کہ یہ لوگ گوبر کا تقریباً چھ سو پاؤنڈ ہے چھ سو گوبر خرید کے قربانی کا جام آ رہی ہے اچھا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو چمڑے کا مصرف الگ ہے اور گوشت کا مصرف الگ ہے گوشت جو ہے وہ کسی دوسرے کو دینا یہ مستحب ہے فرض نہیں ہے اور ہر نفری صدقہ جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کو دیا جا سکتا ہے اور چمڑا مستحق تک پہنچانا یہ واجب ہے تو وہ نہ تنخواہ میں لگ سکتا ہے نہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے نہ تعمیر میں لگایا جا سکتا ہے تو جو زکوٰۃ اور فطرے کے مستحق ہیں وہی جمڑے کے مستحق جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے لوگوں کا وہ خراب کر رہے قربانی کا اجر خراب کر رہے مناسب نہیں ہے ان سے بات کی جا سکتی ہے کیا کہتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں خود اس کو وہ ان سے معلومات کی جا سکتی ہیں اگر وہ چمڑا ضائع کرتے ہیں تب تو ضائع ہو گیا لیکن اگر وہ کسی کو دیتے ہیں تو دینے میں پھر مصرف کو دیکھا جائے گا ان کا قانون کیا ہے جب تک یہ پوری کیفیت سامنے نہیں آتی نا تو آدمی کچھ کہہ نہیں سکتے سلاؤٹ اور ہاؤس والوں کا چمڑے کے بارے میں کیا قانون ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے یہ معلوم ہو جائے تو پھر بعد میں کچھ کہہ سکتا ہے کہ شرم اس کا کیا ٹھیک بنی ہیں آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہو کوئی پابندی نہیں ہے جو چاہو پوچھو تو ان لوگوں کو کیا فتوا دیں گے آپ جو بھی کہتے ہیں کہ یعنی کہ ہماری گورنمنٹ پاکستان جو ہے انہوں نے ابھی ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ نہ ہم فطرانہ لینے دیں گے مذہبی جماعتوں کو نہ چمڑا لینے دیں گے ہم خود ہی لے لیں گے مذہبی نہیں کہا ہے سیاسی کا ہے وہ میں وہیں تھا جب یہ شروع ہوا لیکن ایکچولی تو چلیے ٹھیک ہے الفاظ میں تھوڑا فرق ہے لیکن نشانہ تو وہی جگہ ہے نا جہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں وہ وہاں کہتی ہے وہاں کی جو وہ میں وہی میں کراچی میں تھا جب یہ کیفیت آئی اور یہ ایک مخصوص پس منظر میں کہا گیا ہاں۔ تھا اصل میں کراچی میں جو پانچ طرح کی تنظیمیں تھیں ایک تھی اے این پی یہ پٹھانوں کی تنظیم ہے ایک تھی ام کی یہ مہاجروں کی ہے اور ایک تھی سپاہی صحابہ یہ اپنوں کی ہے لیکن ان میں کچھ لوگ سرکش قسم کے بھی ہیں جی۔ اور ایک تھی سنی تحریک یہ بریوں کی اور ان کے کام ہے دیوبندیوں کی مزیروں کو قبضہ کرنا تو یہ تنظیمیں جبری دھمکی اور اسلحے کے زور پر لوگوں کے گھروں پر چمڑا اور فطرانہ یہ چیزیں ہم تک پہنچا دو تو انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ ان تنظیموں کے لیے دیا تھا وہ عام نہیں گوشت تو دیا جا سکتا ہے وہ تو نفلی صدقہ ہے وہ تو نفلی صدقہ ہے جی مولوی میں تو نہیں کہ مولوی میں کہتا ہوں مصرف ہو بس ہمارے